حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ سوار تھے میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور عرض کی مجھے مجھے سورہ سورہ پڑھائیے پڑھائیے یوسف آپ نے فرمایا تو کوئی ایسی صورت نہیں پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس سے زیادہ عظمت والی ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکتالیس